Uh, اللهم صل على کچھ باتیں عرض کرنی ضروری تھی اور الحمدللہ وہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہم جس عنوان پر چل رہے تھے گزشتہ سے پہلے والی عنوان یہاں آ کر رکے تھے کہ مال صحابہ اکرام تھے بہت بڑے مالدار تھے سارے سروت تھے اللہ نے ان کے لیے زمین اور آسمان کے خزانوں کا منہ کھول رکھا تھا تو کیا ان کے حق میں مال برا نہیں تھا کیا دولت بری نہیں تھی اگر پوری تھی تو حضرت کیوں آیا لے جا رہے تھے ایک صحابی اپنے گھر کے گنبد پر مٹی لیپ رہے تھے اور چونا لگا رہے تھے آقا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ یہ مرمت کر رہے ہیں چونا لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا معلوم پڑتا ہے آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے بس ایک بات آئی اور چلی گئی صحابی تحریر میں جب یہ بات آئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا تو یہ نہیں کہ کسی اور مفتی سے جا کر فتوا طلب کیا اور کسی اور عالم اور کسی ادارے میں جا کر کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کی لوگ ایک مجلس میں تین تین سو طلاق دے دیتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے تا وقتے کہ اس کا حلالہ نہ ہو یعنی وہ دوسری شادی کرے اور پھر وہ مرد طلاق دے اور عدت گزرے یا یہ کہ وہ مرد مر جائے اور عدت گزرے بڑی سخت شرط لگا لی ہے شریعت متحرہ نے اس لیے لگائی ہے کہ آدمی طلاق کو مذاق نہ بنائے خواب و خیال میں بھی لفظ طلاق اس کی زبان سے نہ نکلے خبردار خطرناک یہ بات کہ تیرے مذاق سے اور تیری نشے کی حالت میں بھی شریعت نے اتنا سخت پہلا لگایا کہ نشے کی حالت میں بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے آپ کہیں گے کہ شریر ظلم کرتی ہے بیچارہ نشے میں مدہوش تھا کیا بک رہا ہے اس کو پتا نہیں تو پھر اس کی طلاق کیسے واقع ہوتی ہے شریعت پوچھتی ہے کہ نشا کرنے تیرے باق کا ایک تو کرتا ہے جرم اور اس جرم کا جب نتیجہ نکلتا ہے نشے میں اگر کسی کو قتل کر دے تو کیا دنیا کی عدالت اس کو معاف کر دے نشے میں اگر گاڑی کسی اور پر چلا دے تو تو دوہرا جرم ہے نشہ کر کر گاڑی چلانا جرم تھا اور پھر اس کے اوپر تو نے کسی اور پر چلا دیا تو شریعت کیا اس کو جرم نہیں سمجھتی تو شریعت بڑا سخت پہرا لگاتی ہے لفظ طلاق بعض لوگ کہتے ہیں ارے غصے میں ہم نے طلاق دے دی کوئی طلاق بیا محبت میں حالت مباشرت نہیں دیتا غصے ہی میں تو طلاق دی جاتی ہے اور غصے ہی کو تو قابو میں رکھنا ہے اور جذبات کو قابو میں رکھنا ہے معلوم ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہاتھ سے نکل گئی اب گنجائشوں کے لیے لیکن یہ مولی صاحب کیا بولتے ہیں وہ مولی صاحب کیا بولتے ہیں حتیٰ کہ کرتے کرتے بہت بڑا طبقہ اپنے مسلب کو ادا کر کر طلاق دے کر ایک عمرہ فرقے میں جا کر مل جاتا ہے ایک عمرہ فرقہ ہے جو ایک مجلس کی تین سو طلاقوں کو بھی ایک طلاق مانتا ہے یعنی ان کے یہاں دس ہزار روپے گنے تو ایک ہی روپیہ ہے ان کے یہاں اگر دس پتھر مارے تو ایک ہی پتھر شمار کیا جاتا ہے دس گولیاں چلائیں ایک ہی گولی شمار کی جاتی ہے یہی تو مانا مطلب ہے کہ تین مرتبہ طلاق دو تو ایک ہی طلاق اس گمراہ فرقے میں داخل ہو کر یہ اپنے آپ کو مسلم کو یہاں دنیا میں دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کے یہاں جا کر کیسے بچے گا وہ صحابہ اکرام تھے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے مر مٹنے والے تھے وہ گنجائشیں نکالنے والے نہیں تھے ایک یہودی آیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے فیصلہ کیا فیصلہ اس کے خلاف جا رہا تھا تو اس نے اس کی شامت آئی تھی اور موت اس کی آئی تھی تو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہنے لگا کہ بھئی ہمارے کھیت کا ہماری زمین کا فیصلہ کر دو تاکہ کہ آپ عدالت عالیہ گئے تھے دربار رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر آئے بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہاں ہو کر آئے کہا کیا کہا انہوں نے جو ہے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے تشریف رکھیے آقا نے جو فیصلہ دیا جو اسے نہ مانے اسے عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی یہ ہے مسلمانوں کے لیے بات آقا کے چہرے کے فیصلے کو نہ مانے آقا کے لباس کے فیصلے کو نہ مانے آقا کے حلال اور حرام کے فیصلوں کو نہ مانے یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم جمہوری ملک میں زندگی گزار رہے ہو یہ تمہاری سعادت بندی ہے نیک بختی ہے کافرانہ مشرکانہ ماحول میں پل رہے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پرچم لہرائے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں اور جب قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے ایک حجام کے اندر دکان میں ایک حجام کی دکان میں ایک آدمی گاڑی مڈانے کے لیے جانے والا نہیں ملے گا ایک آدمی ٹکنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا نہیں ملے گا ایک عورت گنڈیانہ شکل اپنا کر اپنے گھروں سے باہر نکلنے والی نہیں بنے گی ہندوستان مانگ رہا ہے نا ہمیں پلا مولانا دے دو اور پلا عالم دے دو اور پلا دہشت کر دے دو ضرور آئیں گے وہ وہ آئیں گے ہتکڑیاں پہن کر نہیں مجرم بن کر نہیں ملزم بن کر نہیں دہشت گردانہ شکل میں نہیں وہ آئیں گے غازی بن کر آئیں گے وہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر آئیں گے وہ محمد بن قاسم بن کر آئیں گے اور وہ مجاہد بن کر آئیں گے اور وہ حدیث کی بشارت بن کر آئیں گے کہ ہندوستان کے اندر غزوہ ہوگا ہندوستان کے اندر جہاد ہوگا ہندوستان کے اندر اعلان کریم اللہ ہوگا اور یہاں کفر مٹے گا یہاں شرک مٹے گا یہاں خود پرستی ختم ہوگی انشاءاللہ آئیں گے لیکن اس پر کو لے کر آئیں گے تمہاری مانگ ضرور پوری ہوگی تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی تمہاری پیاس مٹے گی لیکن ایسے نہیں کہ تمہاری انٹیلیجنس ملٹری اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے آئے وہ آئیں گے محمد بن قاسم بن کر وہ آئیں گے سلطان صلاح الدین بن کر وہ آئیں گے غازی بن کر وہ آئیں گے نبی کی پیشی گوئی کی مستاف بن کر اور جب آئیں گے کوئی انہیں نیچ نہیں کر پائے گا کوئی انہیں شکست نہیں دے پائے گا اس لیے کہ یہاں آنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے یہاں آنے والوں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے مانتے رہو مانتے رہو طلب کرتے رہو امریکہ سے بھی مانگو یورپ سے بھی مانگو کہ کھلا مولوی دے دو کھلا دہشت گرد دے دو دیکھیں کہ کب تمہاری مراد پوری ہوگی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تمہاری مراد کو پورا کرے اس لیے کہ ہم ہندوستان میں اللہ کی سرزمین میں اللہ کی حکومت کو قائم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کلیمت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم گھوٹالے ختم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ تباہی یہ بربادی دیکھنا نہیں چاہتے ہم ہندوستان کو برباد ہونا دیکھنا نہیں چاہتے ہم بھی تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں ہم بھی تمہاری دعاؤں پر لبئی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا کسی محمد بن قاسم کو بھیج دے مولا کسی سلطان صلاح الدین کو بھیج دے مولا تحریش کی پیشی گوئی ہماری زندگیوں میں پورا کر دے ہوگی تمہاری دعا ضرور پوری ہوگی اور تمہاری مراد اور تمہاری ارمان اور جس وقت یہ ارمان پوری ہوگی اور یہ مرادیں پوری ہوں گی بربادی آئے گی داڑھی ان کے لیے بربادی آئے گی جمہوریت کے پجاریوں کے لیے بربادی آئے گی امریکہ کا جھوٹا چاٹنے والوں کے لیے بربادی آئے گی کہ جس نے امریکہ کو طاقت سمجھ لیا قوت سمجھ لیا سپر پاور کا نعرہ لگاتے ہیں سب تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے حدیث کی پیشی ہوئی ہے اور آخا کی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی گنجائش سے نکالتے ہیں لوگ سود کو حلال بیان کے اندر وہ ڈیوٹی جو براہ راست سود سے ملوث ہے بیان کے لیے گھر دینا جائے بیان کے لیے واچمین بننا گنجائش سے میں جو اور صاحب اکرام کا مزاج یہ تھا آقا کی ناپسندیدگی کا پتہ لگا کہیں گنجائش نہیں نکالی فوراً گئے اور اس امت کو ڈھا دیا اور ڈھا کر جھنڈا بھی عشق رسول اور محبت رسول کا گاڑا نہیں کہ میں سچا عاشق رسول ہوں اور پکا محب رسول ہوں آقا دوسری مرتبہ گزرے پوچھا یہاں گنبد دیکھ رہا تھا میں کیا ہوا گنبد وہ جو اجمیر کی درگاہ پر ہے گنبد جو آج نظام الدین کی درگاہ پر ہے وہ گنبد جو آپ کے گھروں کے اوپر نہیں ساتھ چودہ سو بیس سال پہلے نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی نہ روشنی نہ بجلی نہ کریت نہ موٹر کیا بنایا ہوگا ایک مٹی کا تودا تو ہی تو لگایا ہوگا اس کو انہوں نے گرا دیا اور اس مٹی کے تودے کو آخا نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ دنیا یہ مکان بنانے کی جگہ نہیں ہے آخا اگر آپ ہندوستان تشریف لے آتے آپ آپ کے نام لیوا آپ کے عاشق آپ کے چاہنے والے آپ کے نعرہ پکارنے والوں کے ٹائلٹ کو دیکھتے اور غسل خانوں کو دیکھتے اور ان کے چھتوں کو دیکھتے ان کی بلڈنگوں کو دیکھتے تو آقا آپ کیا کہتے ایک مٹی کا تودا آپ سے دیکھا نہیں گیا یہ بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں اور یہ ماربل ہے یہ سنگ مرمر ہے اور یہ ٹائلٹ ہے اور یہ واش بیسن ہے یعنی جہاں تھوکنے کی جگہ ہاتھ دھونے کی جگہ پیشاب کرنے کی جگہ پاخانہ کرنے وہ تو گمبت سروں کے اوپر ہوتا ہے کیا کرتے آقا اور آقا کی نگاہ میں میرا اور آپ کا انجام کیا ہوتا تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا ناپسندیدہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے تو پھر حضرت عثمان غنی کیسے بن گئے مال کیسے آ گیا حضرات کیسے مال آتا تھا ہمارے اور آپ کی طرح وہ لون لے کر مال دکھاتے تھے آج کے جو مالدار ہیں تاجر ہیں اگر ان کا قرض ادا کر دیا جائے تو ان کو شرم کا چھپانے کے لیے انڈر ویئر اور چٹی بھی باقی نہیں رہے گی اس کو بھی گروی دے دینا پڑے گا اس کی جورو بچوں کو ننگا کر دینا پڑے گا سب وہاں سے لون لیا ہوا وہاں چٹ فنڈ سے اٹھایا ہوا وہاں سسرال سے لیا ہوا اگر ادا کر دیا جائے گا میں نے کہا کہ اس کے جسم پر ایک چیٹڑا اور ایک کپڑا شرمگاہ کو چھپانے کا باقی نہیں رہے گا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک صحابی کا مال کتنا ہوتا تھا کہ شروع ہوتا تھا مدینہ منورہ کی سرحد سے اور ختم ہوتا تھا شام کی سرحد کو جا کر اتنے اور صبح ہونے سے پہلے بیوی سے مشورہ کیا کرتے تھے کیا کرے بیگم اتنا مال آ گیا اتنی دولت آ گئی کیا کیا جائے آج کا اگر کوئی خبیص کہتا ہے دنیا کا پجاری کہتا ہے مال اور دولت کا حوث کرنے والا کہتا ہے صحابہ کے پاس بھی تو مال تھا صحابہ اکرام کے پاس بھی تو دولت تھی ارے میں نے کہا کہ اللہ کی نگاہ میں نبی کی نگاہ میں ناپسندیدہ اگر ہو تو یہ مال اور دولت انہوں نے کمایا نہیں تھا یہ دان کا فضل اللہ ہی من تی بغیر طلب کے اللہ میں چھپر کر پھاڑ حضرت انس نے مانگا نہیں تھا حضرت عثمان نے مانگا نہیں تھا کہ ہر نماز کے بعد ایک پرچی بھیجی جائے اور دعا کی درخواست کی جائے اللہ مجھے غنی بنا دے اللہ مجھے مالدار بنا دے اور ننے منہ بچوں سے دعا کروائی جائے کہنا اللہ تیرے باپ کو امیر بنا دے کروڑ پتی بنا دے گھر یہ مانگا نہیں تھا انہوں نے صحابہ کرام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جو غریب صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم کو بھی بنایا اور یہ مالدار صحابہ کو بھی بنایا یہ اپنے مال سے صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اور مال لٹاتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی مسجد کو داغ دیتے ہم بھی یتیم خانہ بنتے ہم بھی بیواؤں مسکینوں یتیموں کی مدد کرتے اللہ کے حبیب پاک اگر تم ان کے صدقے اور خیرات میں سواب میں برابری چاہتے ہو چپکے سے بلایا اور کان میں ایک نسخہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد تم تصویر ہے پڑھ لینا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا وہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر عہد پہاڑ کے برابر اور پورا شہر بھر کر سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کا کریں تمہاری ایک تصویر ان کے سب کا خیرات کو برابر کر دے گی اب مالدار صحابہ بھی ہیں اور غریب صحابہ بھی ہیں اب نماز ہوئی تو جانے لگے تو دیکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں غریب صحابہ ہی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہا کیا نہ یہ تو میری راس کی بات ہے میں نہیں بتاؤں گا اب ان سے پوچھا وہ ہلکا بنائے بیٹھے ہیں کیا نہ جی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بتایا ہے بات رہتی کہاں خوشبو بند کہاں ہوتی ہے پھل پکتا ہے بازار میں آ جاتا ہے وہ مالدار صحابہ تک بات پہنچ گئی کہ غریب صحابہ نے جا کر شکایت کی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تصویر فاطمی دے دی تو اب پھر وہ حریف تھے نیکیوں کے یہ نہیں ہم مالدار ہیں بیچارے غریب ہیں ان کو کرنے دو انہوں نے کہا اس سواب کو ہم کیوں چھوڑے تو وہ بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ اگلی دن نمازوں کے بعد یہاں غریب صحابہ وہاں امیر صحابہ ان کی تصویر ہے فاطمی ان کی تصویر ہے فاطمی اب روتے ہوئے جا رہے ہیں آقا تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی ان لوگوں کو جو ثواب ملتا ہے تصویر فاطمی اس ثواب کے برابر ہم لوگوں کو ثواب دے دیتی ہے اب وہ صدقہ بھی کرے خیرات بھی کرے اور ہماری اطلاع تک پہنچ گئی اب وہ تصویر فاطمی بھی پڑھ رہے ہیں آقا نے بے ساختہ ارشاد فرمایا ذالک کا فضل اللہ ہی ہوتی ہی ویٹا وہ اللہ حضل اب میں کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے حضرت ہمارے مولانا عبد الفقار صاحب بند کی دعوت اور کارتوں ارشاد فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جب جہاد کے لیے گئے راستے میں سمندر آ گیا اب اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ تعالیٰ ہم ایجائے کلیمت اللہ کے لیے نکلے ہیں حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا اللہ کا دین اس دنیا کے اندر زندہ ہو جائے نبی کا طریقہ زندہ ہو جائے قرآن کے احکامات اس دنیا کے اندر جاری ہو جائیں اللہ کی نا پسندیدہ چیز ان ظلم عظیم جو شرک ظلم عظیم ہے اس دھرتی سے بک جائے ہر صحابی کی ایک فکر تھی ہماری بھی فکریں ہم عمدہ کھا کر پاخانہ کیسے بنائیں عمدہ پی کر کوک اور پیپسی پی کر ہم پیشاب کیسے بنائیں اور جو ہے ہمارے گھر کو قانون کی شداد کی جنت ہم کیسے بنائیں یہ تین مقصد کے علاوہ اور اگر کوئی مقصد ہو تو اگر مسلمانوں کو قرآن بنانے کا اختیار دیا جاتا اگر مسلمانوں کو جھوٹ کی اجازت دی جاتی ہر صبح ایک مسلمان اپنی وہی بیان کرتا کہ کوئی ان سلا و نسو کی ومایا یا و مما کی للہ رب ملا قرآن نے کہا میری نماز میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے تو یہ کہتا رات میں جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا بے شک میرا حق نہ میرا کودنا میرا کھانا میرا بیوی سے ملنا میرا چوروں کی غلامی کرنا میرا اولاد کا پاخانہ صاف کرنا یہ اللہ اور رسول کی رضامندی کے لیے یہ تو اللہ نے احسان کیا آقا پر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا آقا پر وہی ختم فرما دی آقا کے بعد کوئی کتاب نہیں آقا کے بعد کسی کے پاس ابراہیل علی امین علیہ السلام السلام کا آنا جانا نہیں ورنہ ہر خطیب ممبر کے اندر کہتا کہ رات میں جمعے رات میں بیوی سے ملاقات کے بعد میرے پاس وہی آئی لوگوں خوب کھاؤ پیو کاروبار کرو اسی کے لیے تم زندہ ہو اسی کے لیے یہی تو نظر آ رہا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بازار کے اندر انہوں نے شیطان کو مادر پر برہنا دیکھا ننگا دیکھا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے وہ بزرگ شیطانوں کو ننگا دیکھتے تھے وہ کبھی پرانا زمانہ لائٹ نہیں چراغ نہیں ٹرین نہیں ہوائی جہاز نہیں راکٹ نہیں کمپیوٹر وہ زمانے میں شیطان کو انہوں نے دیکھا وہ بزرگ آج ہوتے کمرشل اسٹریٹ جاتے ایم جی روڈ جاتے اور مسلمانوں شادی خانے میں آتے رنڈیوں کو دیکھ لیتے ہو وہ شیطان کو دیکھا تو بڑے پڑے اور کہنے لگے خبیص طریقے شرم نہیں آتی آدمیوں کے درمیان ننگا چلتا ہے مادر ذات برہنا چلتا ہے شیطان نے کہا معاف کیجیے گا حضرت آدمی ہو تو میں شرم کروں آدمی ہو تو حیا کرو کوئی آدم کی اولاد مجھے نظر نہیں آتی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی چکیاں اور مشینیں ہیں کیا ہے مقصد زندگی کا کیا کر لیا آپ نے پینتیس سال میں چالیس سال میں ساٹھ سال میں کون سا دین کا کام کیا بتائیے آپ کیا کام کیا کچھ بھی نہ ہو آج میڈیا چیخ چیخ کر بنیاد پرست کہتی ہے دہشت گرد کہتی ہے کتنے مسلمان کیا بھی ہے اکلی ذرا بھی طالبان کو ہاں وہ جو ہے میں سے نیچے وہ ٹکنے سے نیچے باجا اس کو جو مار رہے ان کو کیا ضرورت رہی حجام خانوں پر پابندی لگا رہے ہیں داڑھی کے مٹانے پر عورت کی اسکولوں کے اوپر بمبار یہ کی مسلمان کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا کہہ رہا اس کی زبان ہے نہیں ارے کم سے کم تمہیں ساتھ دینے کے بجائے حمایت کرنے کے بجائے جیسا تاریخ میں آقا گئے تین طبقے ہو گئے ایک مارنے والا طبقہ ہو گیا اور ایک مخالفت کرنے والا طبقہ ہو گیا تو ایک طبقے میں یہ کہا کہ ہم اپنی زبان پر تالا لگائیں گے حق والا ہوگا ماریں گے خدا کی کس آئے گی اور ناحق ہوگا مار کر ہم اپنا ہاتھ گندا نہ کریں گے کم سے کم تیسرے درجے کے تاریخی بن جاؤ گے تم گالیاں تو نہ دو ارے اگر کسی ہندو کو مارنا ہوتا اگر دہشت گردی کرنا ہوتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی سرزمین کے اندر اسلامی مملکتیں زیادہ ہیں یا بھیڑی مملکتیں زیادہ ہیں بتلائیے بچپن سے شاید اسلامی اور مسلمانوں کی کنٹریز ہیں کیا وہاں ہندو نہیں بستا کیا وہاں مندر نہیں کیا وہاں چرچ نہیں کیا وہاں گردوارا نہیں کیا وہاں غیر مسلم نہیں کیوں وہاں غیر مسلم محفوظ ہے کیوں وہاں چل اور گرودوارا اور مندر محفوظ ہے مارنے والا دہشت گردی کرنے والا ہندوستان میں آ کر وہ کیا جتانا چاہتا ہے وہ یہ جتانا چاہتا ہے جس ملک میں قرآن پاڑا جائے گا اس ملک کا قرآن پاڑنے والا محفوظ نہیں رہے گا جس ملک کے اندر مسلمان ماں اور بہنوں کی آمد لوٹی جائے گی اس ملک کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی طرف نگاہ کرنے والا محفوظ نہیں رہے گا یہ ثابت کرنے کے لیے وہ دہشت گردی جسے تم کہتے ہو وہ جتانا چاہتے ہیں ہندو کو مارنا ہوتا اپنے ملک میں ان کو ایسا مارتے جیسا کہ گدھے کے سر سے تین گائے ہو جاتی مندروں کو جلانا ہوتا دبئی میں مندر نہیں ہے شارجہ میں نہیں ہے قطر میں نہیں ہے دوہا میں نہیں ہے اسلامی کنٹریز میں نہیں ہے وہ کرتے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ خبردار اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ کی مسجد میں اگر رام کا مجسمہ رکھا جائے گا ہم کبھی ہمارے داڑھی والوں کو معصوموں کو دہشت گردی کا لیبل لگا کر گرفتار کرو گے تمہاری گلی کا کتا بھی شیر ہوا کرتا ہے وہ گلیوں سے نکل کر دشمنوں کے چنگل میں آ کر وہ چیلنج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے رول سے ملنے کے لیے بیٹا ہے آؤ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹا ہے دو دہشت گرد جس کو ہندوستان کی زبان میں دہشت گرد کہا جاتا ہے پکڑنے کے لیے دو لاکھ کی ملٹری جاتی ہے اور اس دو لاکھ کے اندر بیس تیس واسیلے جہنم ہوتے ہیں پھر یہ دو دہشت گرد جس کو ہندوستان دہشت گرد کرتا ہے وہ جانے شہادت کوشش کرتے ہیں بتلاؤ مددیں کہاں نازل ہو رہی ہیں نصرتیں کہاں نازل کم سے کم تاریخ کے تیسرے طبقے کی طرح زبان کو تانا تو لگا کیا بھی وہ جنگل میں بیٹھ کر اسامہ گڑبڑ کر رہا ہے وہ ملا عمر یہ کنٹری والا پوری دنیا کے مسلمانوں کیا ضرورت ہے ارے وہ عرب کا شہزادہ نہیں تھا کیا اس کی بن لادن کمپنی ہر شریفین کی تعمیر کے اندر حصہ نہیں لے رکھی ہے تمہارے محلے اور تمہاری گاؤں کی مسجد میں جھوپڑی میں پتی لگانے والے کو تمہارا ملا کہتا ہے مولوی کہتا ہے ممبل ہی مسجد لہو بلا مل جنہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اسے جنت میں محل بنائے گا تمہارے گاؤں کی جھوپڑی میں دم دینے والا اور ناریل کی پتی دینے والے کو خدا جنت میں محل دے سکتا ہے اللہ کے مکے حرم شریف اور نبی کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت کرنے والے کو جنت میں محل نہیں ہے کیوں دھنکارا گیا کیوں نکالا گیا کیا گھر پتی نہیں ہے وہ کیا خاندانی مالدار نہیں ہے وہ کیوں گالیاں دیتے ہو کیا ملتا ہے تمہیں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آنے والے یزید پر لانت بھیج سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے لوگ یزید کو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی پانی بھی دیتا ہے کیا بھی یزیدی حرکت کر رہا کیا تو تو یزید بن گیا کیا حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تم یزید کے حق میں لاگت ملامت کرو گالیاں دو اتنی دیر تو درود پڑھ لیا کرو بھائی یزید کا فیصلہ قیامت میں ہوگا یزید نے حکم نہیں دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا ان کا سر جب لایا گیا یزید بلک بلک کر رونے لگا ہائے تم نے اللہ کے عذاب کو مول لیا اور تم نے خدا کی قدرت کو چیلنج کر دیا اب یہ قوم قیامت تک محفوظ نہیں رہے گی وہ دن جس دن کربلا کی سرزمین کے اندر حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا اور یزید نے جو بات کہی آج تک وہ کربلا اور وہ کوفہ اور وہ عراق کی سرزمین محفوظ نہیں ہے حضرت حسین کا خون رنگ لا رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کیا ضرورت ہے ہر آدمی آرٹیکل لکھ رہا ہے ہر آدمی گالیاں دے رہا ہے بھائی دنیا کے مسلمان ان کی طرف تیرے داڑھی منانے کی وجہ سے کہاں آ رہا ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے میں آنکھوں پیشانی کے آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں تو کتنا بڑا دین کا وفادار ہے اور کتنا بڑا جورو کا اور تیری اس لیلا کتیا کا جو پیشاب پاخانے کی کوٹی لے کر مجھے میرے رب کے قسم میں جانتا ہوں میں قسم لے کر کعبے کی چھت پر یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا پھر بھی تو رحم کر رہا کرم کر رہا ہے مسلمانوں پر مجھے معلوم ہے جماعتوں میں جانے والے مسلح سنبھالنے والے محراب سمال ان کے معاملات کیا ہیں یہ کتنا سچ بولتے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں خدا کے گھر کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں ہم ترستے ہیں اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے نہیں آتے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوقات السلام اس کے بننے میں ہائی ٹیک سٹی میں کتنا وقت لگے گا دو گھنٹے تین گھنٹے یہ جو بن لڑکا چھ مہینے سے اس کے پیر پڑ رہے ہیں آخری فون میں ہم نے یہ کہہ دیا اگر تم اس وقت پر جاؤ گے مجبور ہو کر ہم نے کہا اگر تم مر جاؤ گے تو تمہارے جنازے کو دیکھ کر ہمارے دل سے یہ بات نکلے گی یہ وہ غدار ہے جو مسجد کے کام کے بارے میں ٹھکا رہا تھا یہ آخری بات تھی کہ اس بات کے بعد بھی کم سے کم وہ اللہ کے گھر نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ معذرت نہیں کس کو اللہ کے گھر سے معاف یہ اللہ ہے نبی کے جوتوں کے سطح میں ہمیں معاف کر رہا ہے ورنہ ہمارے چہرے کتوں کے چہرے میں سوروں کے چہرے میں بدل چکے ہوتے بدل چکے ہوتے یہ ان کا احسان ہے یہ ان کا احسان ہے ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کا خیال کر رہے ہیں یہ ان کا احسان ہے ہماری ماں اور بہنوں کے سر پر اما عائشہ اور بہن فاطمہ کا دکٹہ عصمت کا عزت کا ڈال رہے ہیں یہ ان کا احسان ہے ہمارے پوری کی مسجدوں کی فکریں کر رہے ہیں یہ ان کا احسان ہے ہمارے نوجوان قید ہوتے ہیں تو ہندوستان کی جماعتیں ان خریدیوں پر سیاست کرتی ہیں ترتیش کرتی ہیں ایک جلسہ حیدرآباد میں ہوا جلسہ بنگلور میں اکتیس جنوری کو ہو رہا ہے اللہ کرے کرنے کرانے والے کامیاب ہو اور ان پر دان دینے والوں کے دان اور ان کے سب کے خیرات قبول ہوں لیکن یہ احتجاج یہ دھمکیاں اسرائیل کے تعلق سے خود امریکہ کی سرزمین کے اندر خود جو ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے خود جو ہے سفید کتے اسرائیل کو لانت بھیجے کیا جنگ بندی کے بعد کیا آج بھی وہاں فائر نہیں ہو رہا نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تمہارے جلسے کرنے سے تمہارے احتجاج کرنے سے تمہارا امریکہ مرتبہ کہنے سے تم امریکہ کو دہشت گرد کہنے سے تم بش پر جوتے پہنچانے پر اور پہنائے جانے پر اور برسات وجودوں کی ہونے پر تم نعرے مار کچھ اس کا ایک بات نہیں بگڑتا کرنے کا کام یہ نہیں ہے مسلمانوں کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ بند کمروں کے اندر قرارداد منظور کرو کہ امریکہ سے اس کا ایک باغ بھی نہیں بگڑتا خود امریکہ کے لوگوں نے کیا بیس جنوری کو خوشی نہیں بنائی اس کمینے کے جانے پر تمہیں اور مجھے کیا خوشی ہوئی ہوگی جتنا کہ امریکہ کے یہودیوں نے امریکہ کے نسارا نے امریکہ کے سفید کتوں نے بش کے جانے پر کچھ نہیں بگڑا اس کا کچھ نہیں بگڑا جو کرنا تھا وہ کر چکا اور جو چیزیں چھوڑ کر جانا تھا وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کام کو اوباما پورا کرے گا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کر حیدرآباد کے اندر انہی لوگوں نے جلسہ منایا کتنے قیدی چھٹکارا پا گئے کتنے مسلمانوں کو آزادی مل گئی اور کتنے مدارس سے دہشت گرد نہیں یہ سب تھکانے کے کام یہ سب بے وقوف بنانے کے کام ہیں مسلمان اس لیے مسلمان بنایا گیا ہے کہ چار سو اڑتالیس آیتیں چار سو چالیس پر آج برطلا میرے اللہ نے امت محمدیہ کو جہاد کی دعوت دی ہے میرے اللہ نے کہا مرنے مرانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو زندہ مردہ باد کہنے کے لیے جھنڈا بنانے کے لیے چورو کی غلامی اور اولاد کا پاخانہ صاف کرنے کے لیے نہیں یو خاطی لو نبی سبھی ویقتلون بلونا میرا اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرنے والے مرنے والے اور مارنے والے ہیں کوئی اس قوم کو نہیں مار سکتا یہ مر رہی ہے تب بھی جیتے گی یہ مارے گی تب بھی جیتے گی اس لیے کہ میرے رب نے دونوں لفظ کہا کہ یقتلون فیقتلون قتل بھی کریں گے قتل بھی کیے جائیں گے ان کے قتل کرنے سے وہ قوم جو ہے ہار نہیں جاتی اور ان کے شہید ہونے سے امت مر نہیں جاتی جیسے آقا کے سر پر ختم نبوت کے نقطان مٹا سکتا نہ مٹا پائے گا یہ امت مرنے مارنے کے لیے بنی ہے یہ جھوٹے قرارداد منظور کر کر یہ جھوٹی جو ہے میمورینڈم منظور کر کر گورنر کے پاس جا کر اور جو ہے نو سال کہہ کر چننے کے لیے چار سو چالیس پر آٹھ مرتبہ چار سو اڑتالیس مرتبہ میرے اللہ نے اس قوم کو جھنجوڑا ہے یہ سب تھکانے کے کام ہیں یہ وقوف بنانے کے کام ہیں آؤ اصل مقصد کی طرف آ جاؤ آ جاؤ اصل کام کی طرف زندگی کا مالک اللہ ہے اور موت کا مالک اللہ ہے ہمارے حضرت نے فرمایا حضرت ساتھ رضی اللہ تعالی ایرانیوں سے جہاد کرنے کے لیے تشریف لے گئے راستے میں سمندر آ گیا اور جب قوم اپنے مقصد پر آتی ہے اللہ کی مددیں آتی ہیں اللہ کی نظرتیں آتی ہیں میں نے گزشتہ جمعہ جو یہ بات کہی کہ اوباما کے ہاتھوں کیا مکے کی اینٹ اینٹ ٹوٹ جائے کیا اوباما کے ہاتھوں مدینہ منورہ کی سرزمین تباہ اور تاراج ہو جائے گی یہ اگر کسی مقرر کی پیشین گوئی ہوتی اگر یہ کسی قطیب کا دعویٰ ہوتا اگر یہ کسی امام اور مجدد کا قول ہوتا ہم اس کو ٹکرا بھی سکتے تھے اس لیے کہ کسی امام کا قول ماننا کسی مجدد کی بات ماننا اور کسی پیشوا کی بات پر ایمان لانا اور ٹھکرانے پر قیامت میں پکڑ بھی نہیں اور ماننے پر اجر و ثواب بھی نہیں ہے لیکن حدیث ہے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے اور بخاری اصح الکتاب والا کتاب اللہ تعالی اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے مسلمانوں مقصد پر آ جاؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے جس مقصد کے لیے یہ امت پہچانی جاتی ہے پولیس والا چوروں کو پکڑنے کے لیے پہچانا جاتا ہے بی ایس ایف بارڈر کی سیکورٹی کے لیے پہچانا جاتا ہے ڈرائیور کار چلانے کے لیے پہچانا جاتا ہے لیکن ڈرائیور کار چلانا چھوڑ کر باغبانی جائے رس کا بیپاری بن جائے اس کی شناخت چلے جائے گی سیاستدان اور ملت کا پلا سوچنے کے بجائے وہ ضمیر اور ایمان بیچنے کے لیے پہچانا جائے اس کی شناخت چلی جائے گی یہ امت جو پہچانی گئی ہے ان اللہ بان اللہ الجنہ کہ اللہ اس امت کے ساتھ سودا کیا ہے یو خاطل سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اللہ کے راستے میں مرنے مٹنے کے لیے امت کی شناخت ہے یہ امت کی شناخت جورو کی غلامی سے نہیں یہ امت کی شناخت بلڈنگوں کی تعمیر سے نہیں یہ امت کی شناخت کسان کے لفظ سے نہیں یہ امت کی شناخت جو ہے بڑی بڑی فیکٹریاں بنانے سے نہیں یو خاطی لو نی سلی للہ و یقتلون مرنے مارنے سے اس امت کی شناخت ہے یا کم ایزا کی سبیل اللہ اس اللہ کے لیے بلایا جاتا زمین تم پر بوجھ ہو جاتی ہے یہ امت کی شناخت مرنے مارنے کے لیے تھی اس امت کی ایک ایک عورت کے اندر بھی حکمت عملی تھی اس امت کے ایک ایک بچے کے اندر بھی حکمت عملی تھی اور یہ امت کہاں سے کہاں چلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہمارے حضرت بالاخار صاحب فرماتے ہیں جب جہاد کے لیے نکلے راستے میں سمندر آ گیا اللہ کی مدد آئی اللہ نے کہا تم گھوڑوں کو اور تم اپنی سواریوں کو جانوروں کو سمندر پر دوڑا دو تو سمندر پر جو دوڑایا ایسے گھوڑے جانے لگے جیسے میدانوں میں گھوڑے ٹاپ مارتے ہوئے جایا کرتے ہیں حضرت سات کا لشکر کہنے لگا جب ہم سمندر پار کر کر گھوڑے کی جو کھر ہوتی ہے گھوڑے کا جو پیر ہوتا ہے سم ہوتا ہے ہم نے دیکھا تو سمندر کے پانی کا ایک خطرہ اس پر نہیں لگاتا یہ مدد آج آسمان پر لٹکی ہوئی ہے مسلمانوں پر آنے کے لیے کہ مسلمان کب اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالے گا مسلمان کب اپنی نیا سے تلوار نکالے گا مسلمان کب میدان کے اندر کودے گا تو یہ مدد ابھی بھی لٹک رہی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان گھوڑوں پر سمندر کا پانی نہ لگنا یہ اتنی تعجب کی بات نہیں جتنی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام مالدار بنے غنی بنے لیکن ان کے دل کو دنیا کے مال کی محبت کا خطرہ نہیں ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب یہودیوں نے مدینت المنورہ کے اندر ایک کنواں تھا آج بھی اس کنویں کی سیارت کے لیے زائرین جاتے ہیں کرام مدین منورہ جاتے ہیں اور مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں بیر روما اس کا نام تھا یہودی اس کا مالک تھا مسلمانوں کو تکلیف دینا مسلمانوں کو مشقت میں ڈالنا مسلمانوں کو ایزا پہنچانا یہ یہودی شریف میں یہودی فطرت میں اور یہودیوں کے خونوں قطرے کے اندر یہ بات ہے مسلمان کی تکلیف ان کا ایمان ہے مسلمانوں کو اذیت پہنچانا ان کا کلمہ ہے مسلمان کو تکلیف گالیاں دینا ان کی زبان کی مٹھاس ہے تو جب انہوں نے ویر روما ان کے پاس تھا تو وہ پانی کے لیے ترسانے لگے حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو آدمی مومن ہوتا ہے اور جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے اس کی حکمت اس کی عقل مندی اور اس کی دانش کو سارے دنیا کے وہ خلا نہیں کر سکتے حضرت مولانا قاسم نانوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازی فرمائے سو سال پہلے جو آپ نے آٹھ قوانین لکھے دارلوم کے بارے میں اس میں قانون یہ بھی لکھا وقت سے ہم مدد نہیں لیں گے سرکاری جو عطیات ہوں گے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مدرسہ بورڈ بنائیں گے اور استادوں کو جو ہے لیکچرار کے برابر تنخواہ دیں گے اسکیل پہ ان کا ہائی ہو جائے گا راشن دیں گے اور اس کلو میں جمعے کا جو کھانا آتا ہے وہ کھانا ہم دیں گے سو ڈیڑھ سو سال پہلے حضرت کی نگاہ آج کے حالات پر تھی اور حضرت نے لکھ دیا کہ بھائی ایک ایک غریب کے پاس آنا دو آنا لے لیں گے حکومت کی مدد نہیں آج وہ بات سب ثابت ہو رہی لے لیتے کیا تک پہلواتی نہ لے کر آج ہمارے اوپر ظلم کر رہی اگر لے لیتے تو نس نسبندی جائز ہے لے لے تو تو کہتی لون لینا جائز ہے اگر مدد لے لیتے تو کہتی کہ ملٹری کے اندر پولیس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو داڑھی منانا جائز ہے نہ لیا تبھی تو آج سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ بوریاں نشین یہ پیون لگانے والے کب پیون کے کپڑے پہننے والے وقت کی حکومت کو للکار رہے ہیں کبھی اپنی اوقات کو جانو یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے یہ ہندوستان سیکولر ملک ہے ایک جو ہے ملٹری والے اور پولیس والے کے داڑھی کے فیصلے پر حکومت نے اور کورٹ نے یہ کہا کہ داڑھی جو ہے مڑھانا چاہیے اس کو اس لیے کہ کسی بھی جو ہے جاب کے اندر اور کسی بھی فورس کے اندر نیوی کے اندر پہچان پوسٹ سے کی جاتی ہے مذہب سے نہیں کی جاتی یہ ہندو یہ عیسائی یہ سکھ ہے اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مذہب کی شناخت کے ساتھ وہ نیوی میں پولیس میں ملٹری میں داخلہ نہ دے کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ایک مسلمان کی عرضی پر تو اب اگر لے لیتا تعلوم مدد اگر لے لیتے مدد ہمارے مدارس عربیہ تو چیلنج نہیں کر پاتے چیلنج کر رہے ہیں اور ان قریب حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامد برکاتہ صدر جمعیت علماء ہند حکومت کی ناک کے نیچے سپریم کورٹ والے ہیں کہ یہ سیکولرزم اور جمہوریت کے خلاف ہے کہ ہندوستان کے اندر کسی کی مذہبی آزادی کو چھینا جائے اگر تم چھین رہے ہو تو سکھوں کی داڑھی کو مڈاؤ اگر تم چھین رہے ہو سکھوں کے عوامے اور ان کی پگڑی کو ہٹاؤ ان کے کرپان جو وہ ہتھیار لے کر گرتے ہیں ان کو ہٹاؤ اگر وہ نہیں ہٹا سکتے تو مسلمان کی داڑھی نہیں مڈا سکتا یہ کب کہتا ہے کوئی بات میں تمہارے گھر میں آ کر دعوت کھا لوں اور تم ہو سود خور اور تم ہو رشوت خور کل میں ممبر پر بیٹھ کر کہوں گا کہ سود کا کھانا دے لینا دینا حرام کس منہ سے کہوں گا آپ فوراً جمعہ کے بعد کہیں گے حضرت وہ جو آپ نے کھانا کھایا تھا یہ باقی سنا کا نتیجہ تھا کہیں گے بھی کہیں گے اگر لے لیتا حکومت کی مدد لے لیتے یہ وزار بات نہیں للکار سکتے للکار رہے ہیں للکار پہ رہیں گے ٹکر لیتے رہیں گے اور جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہیں گے ان کی عقل ان کی حکمت ان کی دانش کو کوئی نہیں پہنچ سکتا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا لگا تو آپ گئے اس یہودی کے پاس کہا کہ اس کی قیمت تم کیا لگاتے ہو کہا کہ بھائی ہم کے لیے کیوں اس کو تکلیف دینا تھا مسلمانوں کو تڑپانا تھا پریشان کرنا تھا اس نے کہا کہ مجھے بیچنے کا نہیں کہا کہ دیکھو فائدہ بڑا یہ جو کاروبار ہے بڑا سود مند ہے اور یہ بڑا فائدہ مند کاروبار ہے تم نفے میں رہو گے اس نے کہا کہ کیا کہا کہ ایک دن تمہارا ہوگا اور ایک دن مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا ہوگا ایک دن تم طرح اور قیمت ہم پوری دیں گے یعنی قیمت اگر دس لاکھ رحم ہے دینار ہے جو ہے دیں گے لیکن ایک دن تمہارا اور ایک دن ہمارا آدھا کنواں تمہارا اور آدھا کنواں ہمارا یہودی خوش ہو گیا اپنی قیمت پوری بھی اور ایک دن ہمارا بھی مل رہا ہے آٹھ دن میں تین دن پانی آتا ہے تو کون بے وقوف ہے جو اس دن کا پانی اس دن پکڑے گا وہ اگلے دن کے لیے تیاری کر کر اسٹور نہیں کرے گا وہ سب کے اندر ٹینکوں کے اندر محفوظ نہیں کرے گا اور یہودی خمید کے پاس تو ایک دن جب مسلمانوں کو ملا کل کے دن کا پانی انہوں نے اسٹور کر لیا اب پانی کی ضرورت تھی اب پھر وہ یہودی آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے لگا بھائی کوئی آتا ہی نہیں پانی خریدنے کے لیے ایک کام کرو تم سارے کنویں کو دے دو یہ غنی تھے مالدار تھے لیکن جب قوم کا تقاضا آتا تو خرچ بھی تو بے پناہ کیا کرتے تھے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا کھجور کا باغ ایک اور بوڑھے آدمی کے کھجور کے باغ سے لگا ہوا ہے اور جو بارڈر ہے یعنی میرے کھجور کے باغ کی جو سرحد ہے وہ نکیر ذرا پیڑی ہے اگر چار پانچ درخت وہ اپنے مجھے بیچتے تو میں اپنے بارڈر کو صحیح کر لوں گا اور میں اپنا بارڈر لگا دوں گا اللہ کے حبیب پاک آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے کو طلب کیا بوڑھا آیا فرمایا کہ بھائی یہ جو صاحب ہیں بیچارے یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک دس بارہ درخت اپنے باغ کے بیچ دس پورا باغ نہیں دس بارہ درخت ہے اس کو بیچ دو تاکہ یہ اپنی بارڈر صحیح کر لے تم اپنا بارڈر صحیح کر لو وہ بوڑھا تھا بڑا ہوشیار اس نے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے یہ وہی اگر وہی کے خلاف جاؤں گا تو خدا کا قہر آئے گا خدا کی پٹکار آئے گی مشورہ ہے کوئی اختیار ہے یہ مشورے کو لیا بھی جا سکتا ہے اور مشورے کو ٹکرایا بھی جا سکتا ہے تو کہا کہ مشورہ کہا کہ مجھے تو منظور نہیں چلا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تو وہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے انور کو نگاہ ملا کر ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا آپ کے چہرے انور کو ہم نے آپ ملا کر نہیں دیکھا ایک نگاہ تو یہ بھی تھی آپ کی ایک آپ کا چہرہ اس دروازے کو بند کر دو ساٹھ ساٹھ ستر ستر گھنٹے کھائے پیئے بغیر پیشہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ان کو چھوڑے تو ہر دو منٹ کو پیشاب کی پوٹلی بنتے رہتے ایک گھنٹہ ہمارے پاس صبر کے ساتھ کہنے لگے بھائی بڑا لمبا بیان ہوتا ہے بھوک لگتی ہے اس لیے اپنے آپ ہے یہ جہاد کرے کے ساتھ ہے یہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے بڑی بھوک تڑ پاتی ہے بیچارے ستر ستر گھنٹے بغیر سوئے بغیر کھائے بغیر پیے اور استنجا کو کیسے ضبط کیا ہوگا بیت الخلا کو کیسے ضبط کیا ہوگا پوری ملٹری اور پوری طاقت اور پوری قوت اور پوری دنیا کی ڈیفینس ان کے پیچھے لگی ہوئی اور ہے چہرے پر مشاشت ہے اور چہرہ ہے کھلا ہوا یہاں بیٹھ کر دینی بات سننے کے لیے وقتے وقتے سے کام کرنا وہ جو پیشاب کی پوٹلی آتی ہے بن لینا اور بچے کا جو دودھ کا باٹل آتا ہے وہ جب جب بھوک لگے پی لینا اور پیشاب چاہے کر لینا اور ایک ہانڈی باندھ لینا تیمم کر لینا یہ تین چیزیں بھاگنے والوں کے لیے تین طور پہ پیشاب کی تھیلی ہے دودھ کا باٹل ہے اور ایک ہنڈیا ہے جس کے اندر وہ مٹی رکھ لے ضبط نہیں کر سکتے آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی کیا کنٹرول کرو گے بھائی یہ بھی تو جہاد ہے یہ بھی تو اللہ کے راستے میں صبر کر رہا ہے یہ ناز نعمت میں پلنے والے یہ عطر لگانے والے اسپرے لگانے والے وقت پڑنے پر پتھر کھانے پڑیں گے وقت پڑنے پر پتے کمانے پڑیں گے یہ جو آتے ہیں طوفانوں میں ہو کر بادلوں میں ہو کر اور جو ہے برفیلے علاقوں میں ہو کر کہاں ہوٹل ملتی ہے وہاں کہاں لاڑکی رہتی ہے وہاں کیا کھاتے ہوں گے اور مائنس ڈگری کا ٹیمپریچر رہتا ہے طاقت والے بنے سنبھالنے والے بنے پیشاب پر کنٹرول ہو ہوا پر کنٹرول ہو آپ جو ہے وقتے وقتے سے بمباری کرتے رہیں گے تو وہاں جائیں گے تو امیر صاحب کو سپے سالار کو لیں گے آئی گولی تو چلا حضرت بیت الخلا تو میدان مار لے گا تو یہ بھی کوئی ہے کہ آپ اپنے نفس پر اپنے جان پر اپنی بھوک پر اپنے پیاس پر اپنی نیند پر کنٹرول رکھیں المؤمن القوی خیر من و الضعیف آقا نے فرمایا آخانے پر طاقت پر مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر دیا اللہ کھائیں سونے کے لیے وقت ہے سوئیں لیکن جب ضرورت پڑے حضرت احمد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نمبر اللہ عمر فلو کے بارے میں آتا ہے ہندوستان کی جب جنگ آزادی کا موقع ہوا پنجاب کے علاقوں کے اندر ارتداد کا فتنہ سر پکڑنے لگا یعنی مسلمان قوم مردد ہونے لگی انگریز چن چن کر مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مارتا تھا تو جن کا ایمان کمزور تھا وہ کہنے لگے ہم رہی نہیں ہم رام ہیں ہم مسجد جانے والے نہیں ہم مندر جانے والے ہیں شیخ الاسلام تڑپ اٹھے شیخ الاسلام بلک اٹھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شکل میں آ گئی کیا آج انگریزوں کے ڈر سے اپنے ایمان اور اپنے زمین کا سودا کر رہی ہے ساری ساری رات جگہ کرتے تھے ایک ایک مسلمان کی پکڑ کر سمجھایا کرتے تھے اور دوسرے دن آ کر بخاری پڑھایا کرتے تھے مہینوں ہو جاتے سوتے نہیں تھے کسی نے پوچھا حضرت انسان آپ بھی ہیں آدمی آپ بھی ہیں کیا آپ کو نیند نہیں آتی حضرت نے کہا کہ بس میں یا بیل گاڑی میں بیٹھ کر ذرا سا آم بند کرتا ہو تو اللہ ایک مہینے کی نیند کا کوٹا پورا کر دیتے یہ اللہ کی مدد آتی ہے یہ اللہ کی نصرت آتی ہے تو ایسے اپنے نفس پر اپنی نیند پر اپنے بھوک پر خدا جانے کیسی حالتیں پیدا ہو خدا جانے کیسے کیسے احوال پیدا ہو اگر یہ صورت حال ہے کوئی آدمی بیوی کا بچوں کا سودا کر دے گا اپنے ایمان کا سودا کر دے گا کنٹرول کرنے والا رہے گا کہے گا ہم بھوک سے والا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات میرا اللہ کہتا ہے ہم تمہیں بھوک سے پیاس سے اولاد سے بیوی سے اور تندرستی سے آزمائیں گے تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ صابرین تم صبر کرو گے ہماری مدد ہماری نصرت تمہارے ساتھ شامل ہے حال بہرحال انسان انسان کمزور پیدا ہوا ہے لیکن انسان اگر تربیت پائے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں محلوں کھاتے نہیں صرف دھوپ کی شعاؤں کو اپنے پیٹ میں داخل کر کر اپنا پیٹ بھر لیتے کتنے لوگ ہیں وہ کام چلاتے ہیں کتنے لوگ ہیں سانپ اور پچھوم کے درمیان یہ سب مجاہدہ ہے یہ سب اپنے نفس کا مجاہدہ ہے یہ دنیا وہ ہے والذین جاہدوا فینا پینا لنا دی اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری راہ میں جو مجاہدہ کرے گا ہم اس کے لیے راہ دیتے رہیں گے بھوک پیاس نیند یہ سب چیزوں پر نماز کے اندر لوگ جیسے خیال ادھر بھاگا ادھر بھاگا رب کے دربار میں کھڑے ہو کر رب سے باتیں کر کر رب کا کلام پڑھ کر رب کے حضور میں سجدہ کر کر اب خیال بھاگے گا تو جورو کے پاس رب یاد آئے گا کاروبار میں رب یاد آئے گا یہ گھر کس کا تمہارے میرے باپ کا سسرال کا گھر اللہ کا ذکر اللہ کا باتیں اللہ کی قرآن اللہ کا واقعات اولیاء کے یہاں خیال بھاگے گا یہاں ہم نے تربیت اپنے نفس کی نہیں کی نماز میں تو پھر کیا اسی لیے حضرت سیدنا امام احمد ابن حب حقب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں سہو ہو جائے تو سجدے سہو کا طریقہ کیا حضرت نے جوتا نکال لیا خبیر رب کائنات کے دربار میں کھڑے ہو کر سہو ہوگا اللہ کے دربار میں اللہ سے باتیں کر کر اللہ کا کلام پڑھ کر سبحانہ ربی اللہ پڑھ کر سبحانہ ربی العظیم پڑھ کر ربنا لک الحمد حمد فی مولا تیری حمد ہے سبحانہ ربی العظیم میرا رب عظمت والا ہے سبحانہ ربی العلی میری جورو نہیں میری حکومت نہیں میرے رب کی پاکی ہے اللہ اکبر کھڑے ہو کر رکو میں سچ تشہد میں اللہ اللہ کہہ کر یہاں تیرا خیال بھاگ رہا ہے تو دنیا میں تیرا خیال عبادت میں لگے گا اللہ بھاگ کیا ہے حضرت جوتا نکال لیا کہا کہ سجے سے ہوا وہ کچھ نہیں تیری نماز کو دوہرانا پڑے گا اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لے کر اللہ سے باتیں کر کر اللہ کے حضور سے کہاں بھاگ دھاوڑ کہیں جوتا نکال لیا کیسے بھاگ سکتا ہے بندشوں پر بندش ہے بندشوں پر بندش کتنے پہرے اللہ کے گھر کا پہرا اللہ کے نام کا پہرا تہارت کا پہرا قرآن کا پہرا اللہ سے ہم کلامی کا پہرا اللہ کے سنگ کتنے دن تم مہا کبھی مہاکبی سے جوتا نکال دیا یہ سب نفس کو کٹیے یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ خیالات بہتتے ہیں یہ تو دنیا کے کتے ہیں یہ مال کے پجاری ہیں یہاں خیال بہکے گا دنیا میں جا کر خدا کو یاد کریں گے یہ یہ کاروبار میں اللہ کو یاد کریں گے یہ داڑھی بڑھاتے وقت اللہ کو یاد کریں گے یہ بیوی سے ملاقات کے وقت اللہ ہمارے جتنی بھی شیطانہ کی دعا پڑھیں گے یہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے اللہ ہماری یہ پڑھے یہاں اللہ یاد نہیں آ رہا ہے بہرحال میں تجھے ان کو کچھ جو ہے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں کچھ اپنی اور آپ کی تربیت اثر کا وضو ہو عشا تک چلے خدا جانے آپ سفر میں ہیں پانی نہیں ملا ٹھیک ہے ہم ہتھیار کے ساتھ لائق ہیں ہماری نماز قضا نہیں ہوگی ہم مغری بھی پڑھ لیا ہم نے عشاء بھی پڑھ لیا فجر کو وضو کیا چاش کے وقت تک زندہ رکھا دو دو منٹ کو بمباری کیا دو دو منٹ کو پیشاب چھوڑا اور پھر ڈھونڈتے پھر رہے یہ کوشش زندگی کنٹرول کریں انسان کے دل و دماغ کے کنٹرول سے اس کا جسم قابو میں رہتا ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو بنائے رہتے ہیں نیند نہیں کھلتی تحجد میں فجر میں نیند نہیں کھلتی کیوں نہیں کھلتی بھائی انسان ہو جانور ہو تو کیوں نہیں کھلتی ارادہ کرو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی پختہ ارادہ کر کر سوتا ہے میں تحجد کو جگوں گا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کس طرح اس کو جگاتا ہے ارجا اللہ کے بندے رات میں اللہ سے وعدہ کیا تھا تحجد پڑھنے کا کیوں سو رہا بستر اٹھاتا ہے صبح میں غسل نہیں کیا جا مر جائے گا کرے گا مر جائے گا مرے گا شہادت کی موت مرے گا مولا تجھے ناپاکی پسند نہیں تھی تیرے نبی کو ناپاکی پسند نہیں تھی ان اللہ جمیل یوہی گل جمال تو پاکیزہ ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے اس لیے مولا میں گرم پانی نہیں تھا ٹھنڈا لایا مر گیا تیرے راستے میں مرو مرو کینسر بلڈ کینسر میں خدوائی میں چھاتیاں کٹا کر اور کھوپڑی پھڑوا کر مرنے سے اللہ کے رضامندی کے لیے غسل کرتے ہوئے مر جاؤ اللہ کے راستے میں نماز کو جاتے ہوئے مر جاؤ قرآن پڑھتے ہوئے مر جاؤ ایسی موت پر تو ہزاروں زندگیاں قربان ہیں انسان کنٹرول کرے گا انسان قابو پائے گا نہیں صاحب مجھے جو بھی ہو وضو کرنا ہے مجھے جو بھی ہو تحجد میں اٹھنا ہے مجھے جو بھی ہو روزانہ ایک پارا کی دنیا کی کوئی طاقت انسان کی طاقت سے نہیں ٹکرا سکتی انسان وہ بھی مسمم کر لے اور اپنے ارادے کو طاقتور بنا لے کلام پاک میں کہا ان قید الشیطان کا ضعیفا وہ شیطان جو پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے مومن اگر ارادے کو مضبوط کر لے تو وہاں وہ اس کا چال نہیں چل سکتی اس لیے یہی نہیں ہر جگہ جیسے کہ آپ کے وضو کو قابو میں کرنا سفر میں گئے کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا صبر کرنا ہمیشہ اے سی میں سفر کرنے والے ہوائی جہاز میں سفر کوئی ضروری نہیں اچانک ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا آپ کو اے سی میں اور چیئر کار میں جگہ ملے آپ کو جنرل ڈبے میں جا جائے اپنے آپ کو وہاں بنائے رکھے چہرے پر جھریا نہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے زیادہ موتا کا غم ہم پر نہیں آرام سے ٹھیک ہے وہ بھی حالت یہ بھی حالت ہے اچھا کھا رہے تھے آج یہ دن ہے تو راضی ہے جیسے تیسے ہو موٹی ڈھا زندگی گزار کر جانے کی عادت بنائے یہ پرفیوم لگا کر یہ فیل ڈولی لگا کر یہ آئرن کے کم نہیں صاف مجھے چھٹی کے کپڑے نہیں ہوتے اب جب وہ پیٹے گا لاکم کے اندر تب دیکھنا آئرن کے کپڑے کیسے ملیں گے اور پیشاب خانے کے پاس میں سوئے گا اور بدبودار بیت الخلا کو صاف کرنے کے لیے جب تجھے حوصلہ اللہ کے راستے میں آئیں گی انسان کو ان کا عادی ہونا چاہیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان وہ تھی کہ جلالی کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا کوئی بات نہیں کر پاتا تھا کوئی سوال کا جواب نہیں صحابہ کرام کے بارے میں پوچھتے کسی چیز کا سوال کرتے صحابہ کرام کو وہ سوال کا جواب معلوم ہوتا پوری حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو کہ کسی صحابی نے کبھی نبی کے سوال کا جواب نہیں دیا اللہ ہو رسول ہو آلم اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہمت نہیں تھی کسی صحابی کو ایک مرتبہ زہر کی اثر کی نماز چار کے بجائے تین پڑھا دی بڑے بڑے صحابہ کیا نماز میں سبحان اللہ کہنا منع ہے کیا نماز کے اندر لکما دینا ہمت نہیں نماز ہو گئی وہ اس کا منہ وہ اس کا منہ وہ اس کا منہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا ایسا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم خصوصی صلاح ام یا رسول اللہ انداز دیکھیے نبی کو نماز میں وہی آتی ہے مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد ہے مسجد القبلہ ہے اس میں دو قبلے ہیں اس نماز میں آدھی نماز میں وہی آئی پولی وجہ شطر المسجد الحرام بیت المقدس سے تم اپنا قبلہ کعبے کی طرف کر دو آدھی نماز بیت المقدس کی طرف اور آدھی نماز کعبے کی طرف نماز ہی کے اندر قبلہ بدل گیا نبی کو نماز میں وہی آتی ہے صحابی بڑے ہوشیار تھے اب رتی سلام ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز میں وہی آئی کہ آج کے بعد نماز کی رکاتیں کم کر دی گئی یا معاف کیجیے گا کہ آپ سے بھول ہو گئی انداز کیجیے وہ صحابی کے ہاتھ بڑے تھے آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلیاں گھٹنوں کے نیچے نہیں جاتے لیکن وہ صحابی ان کے ہاتھ لمبے تھے اور ان کی ہتھیلیاں گھٹوں گھٹوں تک پہنچی ہوئی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی نے جب یہ سوال کیا فرمایا صدق یا سل تو نے سچ کہا اے دو ہاتھ والے محبت سے کہا آپ صحابی فرماتے ہیں مجھے بھی آج اس صحابی کا یا نام یاد نہیں کہتے ہیں جب کبھی میں نے زندگی میں اپنا نام کسی نے پوچھا تو میں نے محبوب نے جس نام سے مجھے یاد کیا کہ ذریعہ دین دو ہاتھ والا راوی بھی اگر روایت بیان کرتا ہے تو اس صحابی کا نام نہیں لیتا بلکہ سلیدین کا نام لیتا ہے سچ کہا تم نے مجھ سے بھول ہو گئی تو یہ نبی کی شان تھی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی مرتضا جن سے پہاڑ کام جاتے تھے نبی کے جلال کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی یہ گاؤں کے صحابی ہے اور گاؤں والے پولیس کمشنر کے میڈل کو کیا جانے اور کسی فوج کے سالار کے مقام کو کیا جانے ان کو سکھا کر دو جو سکھایا جاتا ہے وہ کہہ دیتے اس کی عظمت کو نہیں جانتے تو یہ صحابی کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب سے کہا یہ شام کی آقا کی لیکن اگر کسی شام کے ساتھ ہوتے کسی شام کے ساتھ ہوتے تو کسی کو سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کی ایک دوسری شان اتنی جلالی تھی اتنی جمالی تھی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بریلا رضی اللہ تعالیٰ حق عاشق تھے اور وہ امید سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آقا نے حضرت بریلا رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا فرمایا یہ جو کالے کلوٹے صحابی ہیں کل تک تمہارے مالک تھے آج انہوں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے بہت روتے ہیں تمہارے لیے اور بہت مرتے پٹتے ہیں تمہارے لیے تمہارے حسن پر پلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست ہے کہ تم ان کو قبول کر لو تو ایک عورت کو اتنی آزادی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جوانی کا فائدہ اٹھانے کا اتنا اختیار تھا کہ اس خاتون نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا سرکار یہ آپ کا حکم ہے مشورہ فرمایا کہ نہیں میرا مشورہ حکم تو نہیں حکم تو وہی ہوا کرتی ہے تو فرمایا ٹھیک ہے مجھے یہ صحابی منظور نہیں میں آپ نے کچھ نہیں برا یہ میں رسول ہو کر میں نبیوں کا نبی ہو کر امام النبی تو یہ کر صرف سے نازک کمزور دین والی کمزور نہیں یہ آخر کی غسل ضروری تھی مشورے کو ٹکڑا دیا جاتا تو آپ ناراض نہیں ہوتے بوڑھے صحابی کو بلایا تو انہوں نے یہی بات پوچھی حکم ہے مشورہ ہے سرکار کہا کہ بھائی مشورہ حکم کہاں سے ہوگا میں نہیں مانتا چلا گئے بڈا اٹھ کر پھر داخلہ ہوگا پھر بلایا گیا دیکھو اس دس بارہ درختوں کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک بات ہوگا جنت کی بشارت دی آقا نے کہا کہ یہ بھی حکم ہے مشورہ ہے کہا کہ نہیں یہ بھی مشورہ ہے کوئی وہی نہیں نہیں مجھے جنت کا یہ باغ نہیں مجھے یہ چھوڑ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے عقل اس کی آنے لگتی ہے عقل اس کی سٹ پٹانے لگتی ہے دیندار جو ہوتا ہے متقی جو ہوتا ہے اور پریشار جو ہوتا ہے وہ جوانی سے لے کر ملک الموت کے دامن میں جانے تک وہ ہوشیاری رہتا ہے مولانا علی صاحب رحمت اللہ جاتے تھے جمعہ کا دن ہے کہب پڑھتے ہوئے اللہ سے جا کر کے قاری قیم صاحب رحمۃ اللہ دیکھو جتنے بزرگان دین ہیں کسی کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بوڑھے ہو کر عقل ان کی چلی گئی اور دنیا کے جو کتے ہوتے ہیں پیشاب وہی خطا ہو رہا ہے پاخانہ نکل رہا ہے کھانا دنیا بھر کا جو ملے کھانے کھا رہے نہیں بھی بڈھا ہو گیا عقل سکیا گئی اللہ تعالیٰ دینداروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے بوڑھے سے ذرا چور کم تھا ٹکرا کر چلے گئے ایک صحابی نے بات سن لی کنارے پر تھے آئے آخا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا آقا آپ نے جو یہ بات فرمائی کہ ان دس درختوں کے بدلے میں جنت میں آپ میں جو ہے باغ دلائیں گے یہ خاص بوڑھے کے لیے یا جو بھی اسے خرید کر دے گا آقا نے کہا جو بھی خرید کر دے یہ صحابی گئے ان کا بحرین کے اندر بہت بڑا باغ تھا اور وہ باغ پورے ملک کے عرب کے اندر مشہور تھا گئے بوڑھے میاں سے کہا ان دس درختوں کا سودا کرو ماننے کے لیے تیار تھی دگنی قیمت لے لو ماں خدا جانے اس کی جان اس میں ہٹتی ہوئی ہے تحری قیمت لے لو ماننے کے لیے تیار نہیں کہا کہ بھائی تم نے وہ جو اس علاقے کے اندر باغ ہے اس کا نام سن ہاں, ہاں، اب چمک گئے دنیا داروں کے سامنے دنیا کی بات آتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور دین کی بات آتی ہے تو سمجھ نہیں پاتے اب ہوشیار ہو گئے چالاک ہو گئے کہا ایک کام کرو وہ باغ میں کا مالک ہو میں یہ تمہیں دوں گا صرف دس بارہ درخت مجھے دے دو کیا سودا منت کیا چاہیے تھا بوڑھے کو اور وہ بھی عرب کی سرزمین کا مشہور باغ دیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آپ دعا کیجیے کہ جنت میں وہ باغ مجھے مل جائے میں نے اپنے دونوں باغ دے کر وہ دس درختوں کو خرید لیا کسی کے پاس مال آتا ہے دولت آتی ہے ایسا اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تم کہتے ہو صحابہ کرام کے پاس مال تھا دولت تھی لیکن دل کو نہیں چھوا تھا وقت پڑنے پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے وہ اتنا اتنا بڑا سودا کر دیتے تھے وہ مہمان کے آنے پر بیوی کو سکھاتے تھے چپ کے کھانے کی ایکٹنگ کرنا ہمارے بیویاں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کو ایک روٹی دے کر چار کو ختم کر لینا ایک کھانا دو جو ہے جیب میں ٹوس لینا لیکن یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چراغ کو بجھا کر کھانے کی آپتی کیا کرتے تھے اور برتن کے اندر ہانڈی کے اندر گرم پانی کے اندر کنکرے ڈال کر بچوں کو بہلایا کرتے تھے سہلایا کرتے تھے کہ بیٹو چاول ابلا نہیں ابھی کھانا پکانے کی تب تک سو جاتا یہ ان کی شام تھی ان کی بانداری کا نام نہیں لینا ان کو مال ہو کر نہیں گزرا ان کے دلوں سے مال کا آنا بھی برابر تھا اور مال کا جانا بھی برابر تھا گئے صحابی اور باغ کے کنارے کھڑے ہو گئے اجی سنتی ہو بیگم کہا وعلیکم السلام بتائیے کیا بات ہے کہا کہ تم نکل کر آ جاؤ باغ کے باہر کیوں نہیں آتے جب ان سے خفا ہو ناراض ہو بیگم یہ بات نہیں ہم آپ سے کب خفا ہوئے بات یہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دس درختوں کو بوڑھے سے کے بدلے ہمیں جنت کے اندر باغ ملے گا تو ہم نے ان باغوں کے بدلے ان دس درختوں کو خرید لیا ہے اور یہ باغ اللہ کے راستے میں ہم نے نبی کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کے باغ کے لیے ہم نے سودا کر دیا ہے بیگم کی صحابی کی بیگم کی جیسا تم تربیت کرو گے اپنی بیوی کی ہم نے گزشتہ جمع ایک بات کہی تھی کوئی جلدی نہیں کہ ہم ابھی اسی جمعہ پر جائیں گے اور پھر نہیں رہیں گے اللہ ضرور زندگی اگر دے گا موقع دے گا ہم بتائیں گے بیویوں کی تربیت ایسی کیا کرو بیگم نے کہا جب یہ بات اپنے میاں سے سنی اور وہ باپ جو اللہ کے راستے میں سودا کر دیا اس باپ میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ بیگم یہ باپ آج سے ہمارا بھی ایک اچھے شوہر اور دیندار اور متقی شوہر کی تربیت یافتہ بیگم تھی ان کا شوہر جو بلا نہیں تھا میں آپ کو بتایا تھا اور جو میسج ہم نے عنوان کیا تھا کیا بیویاں اپنے شوہر کے لیے قاتل ہیں میں آپ کو ثابت کروں گا میں نے اب تک آپ کے ساتھ غداری کا جھوٹ کا معاملہ نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا میں میں آپ کو ثابت کروں گا جو شوہر اپنی بیوی کا غلام ہوتا ہے اور اللہ رسول کے احکامات کو گھر میں وہ جاری اور ساری نہیں رہتا اور شریعت کے حدود میں نہیں رہتا وہی بیوی اپنے شوہر کا غلام ہوتی ہے وہی بیوی اپنے شوہر کے لیے قاتل ہے دنیا بھی تباہ کرتی ہے آخرت بھی تباہ کرتی ہے سبوت کے ساتھ بتاؤں گا میں میں دلیل حدیث کی دلیل کے ساتھ بتاؤں گا جس کے لیے تم مر رہے ہو مٹ رہے ہو اور نو انٹریوں کی بورڈ گلی گلی لگا وہ گلی انہیں پکڑ لیتا وہ انہیں پکڑ لیتا وہ دکان والا اس کے واسطے جو لوگ کو کچھ کرنے اسے مانگ دلانے اسے کپڑے دنیا کے کتے کا لقب کتنے لوگ ہیں جن کا جنازہ اٹھنے کے بعد کیا کہیں گے دیندار ہاں بھی دنیا کے نمبر کا کتا پیسہ کا کتا اس میں کہتا ہوں ایک بات عام طور سے موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے ہے نا فرض کرو کہ اثر سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں سوچ سکتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے مختلف کیا کہیں گے بنگلور والے ایک اندازہ ہے نا میرے مجھے میرے بارے میں مجھے اطلاع ہے نا گالیاں دیتا بھی کبھی بیانات ہیں کچھ لوگ یہ کہیں کچھ لوگ کہیں گے سخت بیان کر یہی ٹھیک ہے گالیاں بھی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے قوم کا زمین بھجوڑنے کے لیے وہ اللہ فیصلہ لیکن اتنا تو ہے کہ یہی نہ کہیں گے اور فرض کرو کہ ایک چورو کا غلام مر گیا اور وہ چورو کے غلامی کے بارے میں پورے خاندان میں مشہور تھا مر گیا اصل سے پہلے گا نہیں ایک نمبر اس کی چورو رو رہی اسے دیکھ ایک نمبر کا غلام دیکھو اب چورو کی حالت کیا ہوگی کیا کہیں گے یہ لوگ جو کہیں گے یہی امپریشن ایک روایت میں آتا ہے آقا سے پوچھا گیا آقا کسی جنازے کے جنتی اور جہنمی ہونے کی دلیل کیا ہے نشانی کیا ہے آقا نے فرمایا جنازہ نکلنے کے بعد پیچھے کے لوگ جو تاثر پیش کریں گے وہی تاثر جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ جنازہ جا رہا پیچھے نمبر کا دنیا کا کتا میرا بیٹا گیا اچھا ہوا ایک نمبر کا دولت کا پجاری ایک نمبر کا رشوت خور آفیسر یہ اب سوچو اپنے بارے میں مرنا تو ملکن تم تھی بروجی مشیدہ تم مضبوط گنبد میں بھی چلے جاؤ گے بچ نہیں پاؤ گے کیا لقب تم چھوڑ کر جا رہے ہو نام چھوڑ کر جا رہے ہیں یہی نام اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں معتبر ہوگا کہتے ہیں نا زبان خلق نقار نکارے خدا مخلوق کی جو زبان ہوتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نپارا ہوتا ہے تو آپ سوچیں میرا انتقال میں کفن پہنا ہوا میں جنازے میں رکھا ہوا مجھے لے جایا جا رہا ہے میرا جنازہ ہوا دیدار کرایا جا رہا ہے تو سوچو اندازہ لگاؤ کہ قوم میرے تعلق سے کیا جملہ استعمال کرے نمبر کا داڑھی پڑا لی ہزاروں پک کو بھی داڑھی ہے یہ بول رہی ہے کیا یا یہ بول رہی ہے بیچارا اچھا بھی بیام کا کاروبار کرتا تھا مولی صاحب اس بات بولے بیام کا کاروبار کرنا حرام فاقے پر فاقا اٹھا لیا لیکن جو ہے بیام کے کاروبار کو تھوک کو نہیں کیا یہ اگر کوئی بول دیا میرے رب کی قسم وہ جنت اسے دے داڑھی مڑاتا تھا جورو سے لڑتا تھا جورو بولتی داڑھی مڑا اور ملا بولتا داڑھی مڑا یہودی پیڑا ہمیشہ جورو مرد میں کھٹپٹ گئی بڑا بھی بےچارا بھی داری رکھو جورو کے مار دان کپٹ برداشت کر یہ بول دیا میرے رب کی قسم جنگل میں چلا جائے گا اور اگر یہ بول دیا انہیں جب تک تھا مسجد کا ذمہ دار عالمہ کو ان کو کھاتا تھا اس کی زندگی میں کوئی سی عالم تھی راحت کا میرے اللہ کی قسم جہنم میں جانے کے لیے اس کا ایک بول اسے حرم میں لے جا کر جنازہ پڑھا لو اسے مسجد نبوی میں جا کر جنازہ پڑھا لو اسے پیران پیر کو بلا کر حضرت شیخ عبد القادر کیلانی کو بلا کر پڑھا لو کیا ابھی موتبر نہیں پیچھے جو بول رہے وہی معتبر ہے سوچو میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچو کہ اگر میں جنازے میں ہو تو پیچھے جانے والے میرے بارے میں کیا کریں گے تو سوچو اگر دنیا کے کتے کا لقب لگ گیا اگر چورو کے غلام کا لقب لگ گیا اگر چٹن چلانے والے کا لقب لگ گیا اگر دھوکہ دینے والے کا لقب انہیں ہے ایک نمبر کا ٹو ملے زندگی میں کسی کا قرض لیا دیا تو گے یہ بول دیا اگر کوئی آدمی اسے پوچھش نہیں سیدھا لگ گیا اگر یہ لا اللہ اکبر بھی ادا ہونے سے پہلے آپ کو گیٹ کے پاس کھڑا یہ پاؤ اپنی زندگی میں یہ بول کو مشہور کرو یہ ایسا اچھا کام کرو کہ مرنے کے بعد اس اچھے کام کے ساتھ مجھے اور تمہیں یاد کرے بڑا اچھا نہیں بڑا کرتی میں کسی کو اپنے گھر سے جو ہے واپس نہیں بھیجا کرتا تھا سب کی خدمت کیا کرتا تھا ذرا و روزے میں کیا کی برتتا اللہ اسے معاف کرنا کیا کی ذرا داڑھی گنا کریا تو بھی اپنے رحم سے نام لیتے ہیں کیا کہ اللہ اسے معاف کرنا لیکن زندگی میں کسی کا دل نہیں کبھی کسی کا فرض ڈبایا نہیں کسی کے سامنے بڑا بول بولیا نہیں یہ بول بول دیا میرے کشمیر کے حدیث ہے یہ حدیث یہ دانوں دیوبند کا فتوا نہیں تو ایسی غلامی نہ کرو کہ موت کے بعد لوگ تمہاری بیوی اور ہماری بیوی کے تڑپنے کو دیکھ کر اس کے بے ہوش ہونے کو دیکھ کر اولاد کے تڑپنے کو دیکھ کر جتنا تم چاہو گے غلامی کرو گے ہماری بیویاں اتنا ہی تڑپیں گی اور تم آخرت کی لو لگاؤ گے آخرت سے محبت رکھو گے انہیں کوئی پرواہ نہیں صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ایک صحابیہ اور ایک شوہر کے شہید ہونے کے بعد دوسرے سے نکاح کر دی دوسرا شہید ہونے وہ ایک غم میں موم مومبتی جلا کو بھولتی نہیں تھی دنیا کیوں بھائی بیوی کی زندگی گزار کہ اللہ مجھے ایک ہی تمہارا رکھ انہیں نہیں انہیں انہیں نکاح کرتے تھے وہ وہ جو ہے شریعت کے فائدے اٹھایا کرتے تھے اتنا دل نہ لگایا کرو کہ تمہاری عورت تمہاری یاد میں موم بتی جلا کر تمہاری جو ہے سوچ بنانے میں اپنی زندگی گھٹا دے یہ اس پر پاپ کر رہے ہو تم اور تمہارے جنازے کو دیکھ کر کوئی جو کے غلام کا جنازہ یہ لفظ نہ بولے کوئی دنیا کے کتے کا جنازہ یہ لفظ نہ بولے کوئی عالموں کا تعلیم کا جنازہ یہ لفظ ایک ایسا لفظ لگا دو کہ تمہارا نہیں بڑھا نہیں کرنی اور کام بھی وہ ہو ہر نیک کام سے آدمی مشہور نہیں ہوتا یہ نہیں کہ بھائی نیکی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب بنگلور کا ایک منسٹر دو سو پانچ شادیاں کیا کہ اللہ راضی ہو گیا کیا نبی راضی ہو گیا بلکہ الٹا اللہ کا آزاد آئے گا اسے اللہ کی پکڑ آئے گی آپ کہیں گے کیا مودی صاحب عالمہ جا کر تعریف کر رہی بھائی اچھا کام کر رہا تو غریبوں کے جو ہے جوڑے بنا رہا ہے کتنے کی ہزار کا نکلس دے رہا ہے کتنے کی ہزار کے جوڑے کی رقم اصل میں کیا ہو رہا ہے قوم کی لڑکیوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے شادیاں کر کر دیکھو سماج میں سوسائٹی میں تین طبقے ہوتے ہیں ایک عمرہ کا رائل فیملی انہوں وہ شادیاں کر کو پیالس میں کر کو گھٹ جاتی ایک میڈیم فیملی یہ معمولی شادی محل میں کلیانہ منڈپ میں ان کی حیثیت کے مطابق کر کو مر جاتی ایک تیسرا غریب سلم ایریے کا طبقہ وہ گلی میں پنڈال ڈال کر معمولی ستر پر پانچ روپے کے دو چہرہ منگا کر ایک بیس روپے کا چالیس روپے کا سوا سو روپے کا ہار منگا کر انہیں اپنے حساب سے رخصتی اس کی بھی ہو گئی رخصتی رائل فیملی کی بھی ہو گئی رخصتی میڈل فیملی کی بھی ہو گئی یہ سلم والا پیلس کو جاتا نہیں پیالس والا سلم ایریے میں شادی کو آتا نہیں انہیں وہ شادی لے کے آنی انہیں یہ شادی لے کے آنی انہیں سمجھتا شادی کا تو اتنا جھوپڑ پٹی والا کیا سمجھتا ہے ڈپو کے اچھے چاول لے کر مرغی لے کر بریلر لے کر بریانی پکا دینا اور یہ ڈھیلا میٹھا کا خوب دے کر ہے انہیں کیا کریا منسٹر اس شادی کے معیار کو بلند کر دیا کہ بھائی چالیس ہزار کا ہار اور پچاس ہزار کا سوٹ اور پھر شادی کے بعد ہنی مون کے بجائے اجمیر پیسے نہیں دیکھے تھے دو سو پانچ جوڑیاں کو پیسہ دکھا دیا کل یہ منسٹر نہیں رہے گا مر کر چلا جائے گا یہ خاندان رہیں گے یہ قبیلے رہیں گے یہ غربت رہے گی یہ سلم ایریا رہے گا اب یہ سلم ایریا والے جو بلند شادی کو انہوں نے دیکھا تھا وہ کہیں گے نہیں بھی وہ جو منسٹر شادی کرے یہ بھی غریب ویسا شروع ہو جائے گا غریب کی شادی میں امیر کے شادی کے فتنوں کو اس نے پیدا کر دیا اب آئندہ مصیبت ہے ہر وہ غریب کی شادی میں آنے کا آج نام ہے آج مولوی اسے تعریف کر رہا بنا بھائی جب ابھی دعا کرو بھی اور بھی منسٹر ہے یہ بھی منسٹر ہے دو سو پانچ جوڑیاں بھی نکاح کر رہا ہے کتنے کی اندر زمین کے اندر پنڈال لا دیکھنے کو اچھی خبر ہے یا سب نہ اندو یو نہ قرآن کہتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نیک کام کیا لیکن میرا اللہ کہتا ہے یہ وہ ہے حقیقت کا آمان یہ وہ ہے جن کے اعمال اکارت ہو گئے میں کبھی کار میں نہیں بیٹھا لوگ میں ہمیشہ سائیکل چلاتا تھا ہمیشہ میں اسکوٹر چلاتا تھا مجھے کار کیا ہے اور امپورٹنٹ پتا نہیں تھا اب کسی نے جو شادی میں کہا مجھے کار دے دی اب کار میں بیٹھ گیا اور میرے خاندان قبیلے والے غریب تھے وہ بھی کار میں بیٹھ گئے اب کار کا مزہ چکا نہیں تھا جب چک لیا تو پھر سائیکل کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے وہ امپورٹنٹ کار کی طرف جائیں گے جب تک چکا نہیں تھا کار کا لفظ میری زبان میں نہیں آتا تھا کوئی کار بھی بولتا ارے چھوڑو بھی وہ امیروں کی باتیں بھی لیکن اس تعلیم نے ان امیروں کی چیزوں کو غریب فیملی کے اندر داخل کر کر اگلی نسلوں کو کے لیے مشکلات کو پیدا کر دیا اگر کسی صحیح عالم سے مشورہ دیا ہوتا تو ہم کہتے کہ ایک شادی پر کتنا خرچہ ایک لاکھ روپے تو ٹھیک ہے ایک لاکھ کا اسے دکان بنا کر دے دو ایک لاکھ روپے میں اسے مکان بنا کر دے دو ایک لاکھ روپے میں اس کا کاروبار دے دو اس کے لیے رشتے حلال کے راستے پہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا مجھے نے خود ایک لاکھ روپے کا دکان کھولو بول کر تو وہ دکھتا کیا وہ میں دکان میں بورڈ لگا دوں کیا امیر صاحب سیٹ صاحب مجھے ایک لاکھ روپے دیے ہیں یہ ان کا ہے میں کہاں لگا دوں میں اپنے آپ کو بھکاری تھوڑی نا نہیں میرا سسرا دیا تھا کوسے کی زبان وہاں بھی جھوٹ بولتا ہوں لیکن پنڈال ڈال کر میڈیا کیمرے ملا پگڑی والے تعریف کرو بھی منسٹر صاحب آج دو سو پانچ نکاح اس میں میرا سینا چوڑا ہوتا ہے یہ سب دکھا کام بھی ایسا کرو اللہ رسول کو راضی کرنے والا اب یہ دو سو پانچ جوڑے ان کے خاندان والے نیکسٹ اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی شادی کریں گے اور پھر ان کے گھروں میں کوئی لڑکا تھا مان وہ بیٹی کی شادی میں اتار دیے نہ دیجیے نا مجھے بھی دے بول راستے پیدا کر رہا ہے جہیز جوڑے کے راستے پیدا کر رہا ہے شادی کو سنت کے مطابق کر کر مثال قائم کر کر وہ پیسوں میں اگر ایک سائڈ دلا دیتا اسے ایک کاروبار دلا دیتا بچی کو ایک سلائی کی مشین دے کر لے ماں اس میں کپڑے سی کر تو کمانے کا دھندا کر لے ایک کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ کنورٹ کرا دیتا تو قیامت تک آنے والے نسلیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اس کے پیٹ کو ٹھنڈا رکھو آج ہمیں ایک وقت کی گنجی مل رہی ہے اس میں کیا ہوتا نلڈے تک بریانی کھاتی واہ کرتی اور جاتی اور آئندہ کی نسلیں بھگتتی اس لیے میں لوکل زبان اس لیے بول رہا ہوں آسانی سے بات سمجھ میں آئے میں لکھنؤ اور دلی کی زبان بول کر آپ کے ہواؤں کے اوپر سروں کے اوپر ہوائی فہری کرنا نہیں چاہتا سمجھو یہ سب دھوکا ہے ایسا دھوکے کے کام کر کر بھی جاؤ گے مرنے کے بعد یہ ریا کاریاں کے چھایا کر کو گیا بھی وہ مٹھی بھر کو اللہ رسول کو راضی کرنے سکتا کرو وہاں اس کے بعد لوگ کہیں کہ بڑا نیک کا بیچارا بڑا اللہ والا تھا بہرحال ہم اپنے عنوان پر باقی رہ گئے ہیں کہ اوباما مکت المکرمہ پر حملہ کرے گا کیا اوباما مدینت المنورہ کی دین سے دین بچائے گا کیا بیویاں اپنے شوہر کی قاتل ہیں اور پھر ان دو سوالوں کے بعد دیکھو بھائی کیا ہوتا پتا نہیں قیامت کی ساری نشانیاں ہم پر ہی ٹوٹ پڑ رہی ہیں بھی وقت گزرتا چلا جاتا ہے پتا ہی نہیں لگتا دوسرے مقرر کھڑکوں گھٹتے رہتے ہیں گھٹتے رہتے ہیں یہ پچیس نہیں ہوتا انہیں کیا بولتا سمجھ میں نہیں آتا سامنے والا کیا سنتا سمجھ میں نہیں آتا ٹیک لگا کو سو کو وضو توڑ کو وہ نماز پڑھنے کو چلا جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ ایک میلاد اور سیرت پاک کے جلسے میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت گزر جاتا ہے اور عنوان ادا نہیں ہوتا کون سے روحانی مخلوق آ رہی ہے کون سے بزرگ بیٹھ رہے ہیں جن کی برکت یہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے عطیہ ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اسے نجات کا ذریعہ بنا عمل تو ہے نہیں عمل تو نہیں میرے پاس نہ سجدہ ہے نہ روزہ ہے نہ تلاوت ہے یہ دین کی کچھ باتیں کہنا سننا ہے یہاں جب تک بیٹھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں رحمت کی برسات ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جب دینی مجلس ہوتی ہے فرشتے اپنا فرق پھیلا لیتے ہیں کسی مجلس میں معلوم ہو نہ ہو مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی رحمت کے فرشتے یہاں فرق پھیلا رہے ہیں یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے وہ دونوں سوال کہ اوباما مکی کی نیم شریف بچائے گا بخاری شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر نشانی بتائی گئی کیا وہ نشانی جو بتائی گئی وہ اوباما پر فٹ ہوتی ہے ہے انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم جو اس حق ادا کرے ہم شہری میں رکھیں گے اور بیویاں اپنے شوہر کو قتل کر دی قتل کا مطلب یہ نہیں کھانے پینے میں زہر ملا دیا چاقو لے کر گلا کاٹ دیا صحیح معنوں میں قاتل ہیں یہ بیویاں آپ کی عمر ساٹھ سال ہے طبی اور قلعی عمر لیکن آپ کو چالیس سال میں مار رہی ہیں بیوی مار رہی ہے میں ثابت کرتا ہوں حدیث سے اور اس بیوی کو قاتل بنانے میں یہ چورو کے غلاموں کا ہاتھ ہے ہم حدیث کا آئینہ دکھائیں گے ہم آپ کو طور ضبور اور انجل نہیں بتائیں گے ساتھ ساتھ ان دونوں سوالوں کے جواب کے ساتھ ہم آپ کو طالبان کی جو حکومت غزنی میں ہے اس غزنی علاقے میں ایک رپورٹر جو بی بی سی کا تھا وہاں اس نے معائنہ کرنے کے لیے گیا تو اس نے کیا پایا اور طالبان کی اس بدبی میں حکومت کے مقابلے میں امریکہ کی حکومت میں کیا خرابیاں دیکھی وہاں کیا خوبیاں دیکھی وقت ملا تو ہم آپ کو طالبان کی زیر سایہ حکومت اس بدبی کا بھی ہم سفر کرائیں گے سیر کرائیں گے بہرحال دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آمان صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے آخرت کی عظمت پیدا کرے اللہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین عام الحمد